ہم ہماری عمومی سوچ کیا ہوتی ہے یہی نہ کہ اگر کوئی شخص شارٹ کٹ لگا کر کسی کو دھوکہ دے کر یا کسی دوسرے کا حق مار کر آگے نکل جائے تو وہ بڑے فائدے میں رہتا ہے بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فائدے میں ہیں ہم اکثر اپنے ارد گرد ایسی مثالیں دیکھ کر کرتے بھی ہیں کہ یار فلاں شخص نے غلط راستہ اپنایا اور آج وہ کتنا کامیاب نظر آ رہا ہے جی ہاں بظاہر وہ بہت کامیاب لگتا ہے ہاں لیکن آج ہم جس موضوع کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں نا وہ اس عام اور سطحی سوچ کو بالکل الٹ دیتا ہے آج کی اس نشست کے لیے ہم نے ایک بہت ہی شاندار کتاب کا انتخاب کیا ہے سید جہانزیب آبلی کے فکری مضامین کا مجموعہ جی بالکل سید جہانزیب آبدی کے فکری مضامین کے مجموعے ہمت فکری سے ہمت راہی تک اس میں سے ایک اقتباس ہے ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے فطرت جرم اور استحصال بہت ہی کمال کی تحریر ہے ہاں اور آج کی نشست کا ہمارا جو بنیادی مشن ہے وہ اسی حیران کن اور گہری حقیقت کو سمجھنا ہے ہے کہ کس طرح کوئی بھی جرم دھوکہ استحصال وقتی طور پر تو بہت منافع بخش لگ سکتا لیکن طویل مدت میں وہ خود مجرم کے لیے ہی شدید گھاٹے کا سودا ثابت ہوتا ہے صحیح کہا آپ نے مطلب اس تحریر کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے انسانی نفسیات اور معاشرتی اصولوں کا ایکس رے کر کے رکھ دیا ہو کیا واقعی فطرت کا کوئی ایسا خودکار نظام موجود ہے جو مجرم کو اسی کے جال میں پھنسا دیتا ہے یہ سوال بہت اہم ہے اور اس تحریر کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے کہ یہ ان بیماریوں اور ان کے پوشیدہ نتائج کو بے نقاب کرتی ہے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے مطلب ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے روزمرہ کی زندگی میں جی دیکھیں مصنف نے یہاں مادی دنیا کے قوانین کو انسانی اخلاقیات کے ساتھ انتہائی باریک بینی سے جوڑا ہے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ فطرت سے مراد صرف درخت ہیں موسم ندیاں یا پہاڑ ہیں ہاں قدرتی مناظر بالکل لیکن یہ مضمون ہمیں ایک نئی جہد کی طرف لے جاتا ہے کہ انسانی معاشرے ہمارے ضمیر اور ہمارے انفرادی و اجتماعی اعمال کی بھی اپنی ایک فطرت ہے اچھا یعنی اعمال کی بھی فطرت ہوتی ہے جی اور وہ فطرت بالکل مادی دنیا کی طرح اپنے اصولوں پر سختی سے کاربند رہتی ہے اور کسی کو لمبی مدت تک دھوکہ دینے یا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دیتی کوئی بھی عمل جو توازن بگاڑتا ہے وہ اپنا رد عمل ضرور پیدا کرتا ہے اس توازن کے بگڑنے کی جو سب سے پہلی اور میں کہوں گا روزمرہ کی طاقتور مثال مصنف نے دی ہے وہ زرعی اجناس کی ذخیرہ اندوزی کی ہے جو ہم اکثر خبروں میں بھی سنتے ہیں کہ چینی غائب ہو گئی یا گندم غائب ہو گئی بالکل یہ ایک ایسا عمل ہے جو سب نے دیکھا ہے کوئی تاجر مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا کرنے کے لیے ٹنوں کے حساب سے اناج گوداموں میں چھپا لیتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ میں رسد رک جائے گی ہاں تو قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی اور تب وہ اپنا مال نکال کر بھاری منافع کمائے گا جو کہ بظاہر تو ایک بہت ہی کامیاب اور منافع بخش کاروباری چال لگتی ہے ہاں ایسا ہی لگتا ہے لیکن یہیں پر مادی فطرت اپنا کام شروع کرتی ہے بالکل اس تاجر نے معاشی قوانین کو تو وقتی طور پر دھوکہ دے دیا لیکن وہ اس اناج کی مادی فطرت کو کیسے روکے گا وقت گزرتا ہے موسم تبدیل ہوتے ہیں ہوا میں نمی کا تناسب بدلتا ہے اور ان اندھیرے گوداموں میں کیڑے مکوڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جی ہاں وہ اناج جسے انسانوں کی خوراک بننا تھا اور مارکیٹ میں گردش کرنی تھی وہ ایک جگہ بند ہونے کی وجہ سے سڑنے لگتا ہے مطلب وہ شخص جو اپنے ذہن میں لاکھوں کروڑوں کے منافع کا حساب لگا رہا تھا وہ اچانک دکھتا ہے کہ اس کا سارا سرمایہ گل سڑ کر بدبودار ہو چکا ہے اور یہ محض ایک کاروباری نقصان نہیں ہے ہے بلکہ یہ فطرت کا وہ رد عمل جو ذخیرہ اندوزی کے غیر فطری عمل کے نتیجے میں سامنے آتا ہے میں یہاں تھوڑا سا اس نقطے کو مزید خریدنا چاہوں گا اناج کا سڑنا تو ایک مادی حقیقت ہو گئی جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں لیکن مصنف نے اس مادی عمل کو انسانی باطن یعنی ہماری اخلاقی اور سماجی فطرت سے کیسے جوڑا ہے کیونکہ ایک عام انسان تو یہی سوچے گا نا کہ اگر تاجر نے اناج بیچ کر پیسے کما بھی لیے اس سے پہلے کہ وہ سڑے تو پھر اس کا کیا نقصان ہوا استحصال کرنے والا تو اکثر بچ نکلتے ہیں دیکھیں یہیں سے اس تحریر کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں مصنف نے باطنی بگاڑ کی بات کی ہے باطنی بگاڑ جی اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جرم یا استحصال کی پوری عمارت اس غلط فہمی پر کھڑی ہوتی ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو مسلسل نقصان پہنچا کر خود کوئی مستقل اور دیرپا فائدہ اٹھا سکتا ہے جو کہ ظاہر ہے ہے ممکن نہیں بالکل ایسا عملی طور پر ممکن نہیں ہوتا جب کوئی شخص جرم کرتا ہے یا کسی کا حق مار کر دولت اور طاقت اکٹھی کرتا ہے تو وقتی طور پر اسے وہ کامیابی مل جاتی ہے لیکن اس کے اندر اس کی نفسیات میں ایک بگاڑ کا عمل شروع ہو جاتا ہے بالکل ویسے ہی جیسے اناج میں کیڑے لگتے ہیں سو فیصد ایسا ہی ہے ویسے ہی اس کے ذہن میں بدگمانی خوف اور عدم تحفظ کے کیڑے پیدا ہونے لگتے ہیں ہم لیکن یہاں ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں ہم سب معاشرے میں ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو سالوں سے کرپشن کر رہے ہیں جی دھوکہ دہی کر رہے ہیں ہاں اور بظاہر بڑی پرتعش زندگی گزار رہے ہیں ان کے چہروں پر تو کوئی پچھتاوا نظر نہیں آتا تو پھر مصنف کی یہ بات کہ فطرت انہیں سزا دیتی ہے یا ان کا ضمیر انہیں کچوکے لگاتا ہے یہ عملی زندگی میں کیسے سچ ثابت ہوتی ہے مطلب کیا کچھ لوگوں کا ضمیر مکمل طور پر مر نہیں جاتا بالکل یہی میرا سوال ہے یہ بہت ہی منطقی سوال ہے مصنف نے اس کا جواب بھی بہت گہرائی میں دیا ہے فرض کریں کہ ایک شخص کا ضمیر واقعی زندہ ہے تو ظاہر ہے وہ رات کو سکون سے سو نہیں پائے گا اس کے اپنے ہی سوالات اسے بے چین رکھیں گے صحیح لیکن اگر کسی شخص کا ضمیر مکمل طور پر مر چکا ہے جو کہ اکثر مسلسل جرم کرنے والوں کے ساتھ ہوتا بھی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ شخص سنگ دلی اور خوف کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے یعنی وہ بے حص ہو جاتا ہے جی، بے حس تو ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی ایک دفاعی خندق بن جاتی ہے اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا طاقتور شخص اس کے ساتھ وہی کچھ نہ کر دے جو اس نے کمزوروں کے ساتھ کیا ہے hmm. تو وہ اپنے ارد گرد اونچی دیواریں کھڑی کرتا ہے سیکیورٹی گارڈ رکھتا ہے جی اور اپنے قریبی رشتوں پر بھی شک کرنے لگتا ہے اب آپ بتائیں کیا اس خوف اور مسلسل عدم تحفظ کو ہم ایک کامیاب اور پرسکون زندگی کہہ سکتے ہیں بالکل نہیں بالکل ویسے ہی جیسے سڑے ہوئے اناج کی بدبو کو کسی جبید ترین گودام میں بھی چھپایا نہیں جا سکتا جرم سے پیدا ہونے والی یہ بے سکونی اور خوف انسان کی آنکھوں اور اس کے رویوں سے چھپائی نہیں جا سکتی یہ تشریح واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے یعنی مجرم بظاہر آزاد ہوتے ہوئے بھی دراصل اپنی ہی ایک نفسیاتی جیل خود تعمیر کر رہا ہوتا ہے بالکل ایسا ہی ہے مصنف نے اسی اصول کو کچھ آفاقی اور عمومی جرائم پر بھی لاگو کیا ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہر جرم کے اندر ہی اس کی سزا کا بیج موجود ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم بدعنوانی اور رشوت ستانی کے نظام پر بات کرتے ہیں ایک سرکاری افسر جب رشوت لیتا ہے تو وہ تو یہی سمجھتا ہے نا کہ اس نے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کر لیا ہے وہ افسر وقتی طور پر تو اپنا بینک بیلنس بڑھا لیتا ہے لیکن اگر ہم اس کی میکینیات پر غور کریں تو حقیقت کچھ اور ہے وہ شخص دراصل اس نظام اور اس ادارے کی جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے جس نے کل کو اسے اور اس کی نسلوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے صحیح اور جب ایک ادارہ رشوت پر چلنے لگتا ہے تو وہ اپنا وقار کھو دیتا ہے اور اپنی افادیت بھی اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ شخص جس نے حرام کی کمائی اکٹھی کی ہے وہ ہر وقت خوف کے سائے میں رہتا ہے اسے ہر ہر فائل اچانک آنے والی فون کال یا کسی بھی انکوائری سے ڈر لگنے لگتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے ہے کہ اس نے کیا کیا جی اس کی وہ دولت اسے سکون فراہم کرنے کے بجائے اسے چھپانے اسے جائز ثابت کرنے اور قانون سے بچنے کے ایک نا ختم ہونے والے بوجھ تلے دبا دیتی ہے اور دھوکہ دہی یا فراڈ کے معاملے میں بھی تو بالکل یہی اصول کار فرما نظر آتا ہے بالکل کوئی بھی شخص صرف ایک بار جھوٹ بول کر یا ایک بار دھوکہ دے کر روک نہیں سکتا یہ تو ایک ایسا دلدل ہے جس میں انسان دھنستا ہی چلا جاتا ہے جی دھوکہ اپنی فطرت میں ہی تکرار مانگتا ہے جب کوئی انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اسے دس مزید جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور پھر ان دس کو چھپانے کے لیے سو مزید بالکل اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ شخص اپنے بنے ہوئے جھوٹ کے جال میں خود ہی الجھ کر رہ جاتا ہے اور سماجی زندگی میں اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے وہ انسان اپنا اعتماد اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی معاشرے کی بنیادی اعتماد پر ہے جی ہاں جب سماجی اور کاروباری زندگی میں کسی پر اعتبار ہی نہ رہے تو اس انسان کا سارا وجود اس کے تعلقات اور اس کا سارا نیٹ ورک تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتا ہے اس کے علاوہ اس تحریر میں سودی اور استحصالی نظام کا ذکر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ ادارے یا افراد دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر انہیں بھاری سود پر قرض دے کر دولت کے انبار لگا رہے ہیں معاشی عادات و شمار میں تو وہ بہت کامیاب نظر آتے ہیں لیکن یہ دولت اکیلی تو نہیں آتی نا اس کے ساتھ معاشرتی رد عمل بھی تو جڑا ہوتا ہے یقیناً جڑا ہوتا ہے جب دولت کسی کے مجبوری کا استحصال کر کے کمائی جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھ معاشرے میں شدید نفرت بد اور طبقاتی بغاوت کے بیج لے کر آتی ہے hmm. جو شخص سود یا استحصال کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے وہ وقتی طور پر تو اپنے اکاؤنٹس دیکھ کر خوش ہو سکتا ہے لیکن اس کے ارد گرد ایک ایسا سماجی تناؤ اور غصہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جو بلاخر اسی کے سرمائے کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ استحصالی نظام ہمیشہ عدم استحکام کا شکار رہتے ہیں جی اور جبر اور طاقت کے غلط استعمال پر بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے جب کوئی طاقتور شخص کمزوروں کو دباتا ہے ان کی آواز بند کرتا ہے تو وہ جبر کے زور پر وقتی خاموشی تو ضرور خرید لیتا ہے لیکن وفاداری نہیں در حقیقت وہ اپنے ہی ارد گرد ایسے لا تعداد خاموش دشمن پیدا کر لیتا ہے جو صرف اس کی گرفت کمزور ہونے یا کسی مناسب موقع کا انتظار میں ہوتے ہیں تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے ہاں جہاں ظالم اپنے ہی پیدا کردہ دشمنوں کے ہاتھوں انجام کو پہنچے یہ سب سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی فلم کا پلاٹ ڈسکس کر رہے ہیں جہاں ولن آخر میں اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں خود پھنس کر تباہ ہو جاتا ہے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے حقیقت میں بھی اچھا یہ تو ہو گئی بڑے اداروں عالمی نظاموں اور با اثر افراد کی بات لیکن اس تحریر کی سب سے خوبصورت بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ سید جہانزیب آبدی نے اس فلسفے کو صرف کتابی یا آسمانی باتوں تک محدود نہیں رکھا جی انہوں نے اسے ہماری روزمرہ کی سڑکوں بازاروں اور گلیوں کے مسائل سے جوڑا ہے ہاں جب ہم اس آئینے میں اپنے پاکستانی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا اور شاید قدر تکلیف دہ تجربہ ہے ہم بازاروں میں روزانہ ملاوٹ کا سامنا کرتے ہیں روز کا معمول ہے ایک دکاندار دودھ میں پانی یا کیمیکل ملا رہا ہے یا مسالوں میں رنگ ڈال کر فوری منافع کما رہا ہے وہ دکاندار تو یہی سوچ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے بہت ہوشیار ہے اور اس نے گاہک کو بیوقوف بنا کر اضافی پیسے کما لیے ہیں یہ ایک بہت ہی چبھتی ہوئی لیکن سچی مثال دی آپ نے اب ذرا اس دکاندار کی پوری زندگی اور اس کے گرد موجود نظام کا تجزیہ کریں اس نے ملاوٹ کر کے کچھ ہزار روپے زیادہ کما لیے لیکن وہ دکاندار کوئی خلا میں تو نہیں رہتا نا وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے جب اس کی ملاوٹ شدہ اور نقلی اشیاء پورے علاقے کو پورے معاشرے کو بیمار کرتی ہیں تو کیا اس کا اپنے خاندان اس کے اپنے بچے اس آلودہ ماحول سے محفوظ رہ سکتے ہیں بالکل نہیں وہ بھی بیمار پڑیں گے اور جب وہ بیمار پڑیں گے تو وہ دکاندار انہیں لے کر ہسپتال جائے گا جہاں اسے اسی کمزور اور بوجھ تلے دبے ہوئے نظام صحت کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی تباہی میں اس کا اپنا بھی بال واسطہ ہاتھ تھا مطلب وہ جو حرام کا منافع اس نے کمایا تھا وہ اب ڈاکٹروں کی فیسوں اور مہنگی دوائیوں کی نظر ہو جائے گا اور شاید پھر بھی اسے وہ معیاری علاج نہ مل سکے کیونکہ پورا نظام ہی بدنوانی کا شکار ہو چکا ہے یعنی مجرم نے جو زہر دوسروں کے لیے تیار کیا تھا وہ گھوم پھر کر اس کے اپنے ہی کھانے کی میز پر آ جاتا ہے یہ نقطہ واقعی بہت گہرا ہے کہ ہم اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کے شکنجے سے باہر نہیں نکل سکتے اسی طرح اگر ہم جعلی ڈگریوں اور سفارش کلچر کی بات کریں تو وہ بھی ہمارے ہاں ایک وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے جی بالکل لوگ شارٹ کٹ لگا کر کسی اہل شخص کی حق تلفی کر کے نوکری یا کوئی بڑا عہدہ حاصل کر لیتے ہیں معاشرے میں انہیں بڑا کامیاب اور پہنچا ہوا سمجھا جاتا ہے کہ فلاں کا تو بڑا اثر رسوخ ہے وہ وقتی طور پر اس عہدے کا فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں لیکن اس کا وسیع تر نتیجہ کیا نکلتا ہے جب نا اہل سفارشی اور جعلی ڈگریوں والے لوگ اہم عہدوں پر براجمان ہوتے ہیں تو ادارے اندر سے کھوکھلے اور ناکارا ہو جاتے ہیں ان کی کارکردگی صفر ہو جاتی ہے بالکل اب فطرت کا انتقام دیکھیے جب وہ ادارہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے اور عوام کو ڈلیور کرنے کے قابل نہیں رہتا تو کل کو وہی سفارشی شخص جس نے اس ادارے کو برباد کرنے میں کردار ادا کیا تھا جب خود کسی مشکل میں پھنستا ہے یا اسے اس ادارے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ تباہ شدہ نظام اسے کوئی تحفظ یا سہولت فراہم نہیں کر پاتا اس نے جس شاخ پر بیٹھ کر اسے کاٹا تھا وہ آخر کار اسی کے ساتھ زمین پر آ گرتی ہے اور سڑکوں پر جو روز مرہ کا تماشا ہم دیکھتے ہیں وہ تو اس اصول کی سب سے زندہ مثال ہے ہم اسے ہر شخص کو جلدی ہے ٹریفک سگنل توڑنا لائن کاٹ کر آگے نکل جانا رانگ وے پر گاڑی ڈال دینا جی یہ تو روز کا مشاہدہ ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسے سرے سے کوئی جرم سمجھتے ہی نہیں بس ایک وقتی فائدہ ایک اسمارٹ موو یا سہولت سمجھتے ہیں لیکن ذرا غور کریں تو اس کا اجتماعی نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہم روز سڑکوں پر بھگتتے ہیں پورا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے سڑکیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں ایمبولینسیں اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں گھنٹوں پھنسی رہتی ہیں اور یہاں سب سے بڑی اور کڑوی ستم ظریفی کیا ہوتی ہے وہ شخص جس نے جلدی مچانے کے لیے قانون توڑا تھا جس نے سگنل کاٹا تھا تاکہ وہ دو منٹ بچا سکے وہ اکثر خود اسی ٹریفک جیم کے بالکل درمیان میں پھنسا ہوا غصے سے ہارن بجا رہا ہوتا ہے جو دراصل اس کی اپنی اور اس جیسے چند اور لوگوں کی جلد بازی کا نتیجہ تھا یہ فطرت کے اس خودکار نظام کی کتنی واضح اور فوری مثال ہے کہ آپ نے قانون توڑا اور آپ خود ہی اس کی سزا بھگت رہے بالکل اور بجلی گیس یا پانی کی چوری کے معاملات کو دیکھ لیں کچھ لوگ کنڈا لگا کر یا میٹر میں رد و بدل کر کے مہینے کے چند ہزار روپے بچا لیتے ہیں اور اپنے ہلکے میں بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے نظام کو مات دے دی ہے لیکن کیا واقعی انہوں نے نظام کو مات دی ہے قطعی نہیں انہوں نے اپنی ہی پیر پر کلہاڑی ماری ہے hmm. جب ہزاروں لوگ کنڈے لگاتے ہیں اور چوری کرتے ہیں تو پورے انفراسٹرکچر پر اس کی اصل صلاحیت سے کہیں زیادہ بوجھ پڑتا ہے ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں تاریں گر جاتی ہیں اور لوڈ ہیڈنگ کے دورانیے میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر حکومت ان نقصانات کو پورا کرنے کے لیے ایماندار صارفین کے نرخ بھی بڑھا دیتی ہے جی اب ذرا اس چوری کرنے والے شخص کی حالت کا تصور کریں اس نے جو چند ہزار روپے بچائے تھے کیا وہ جون جولائی کی اس شدید گرمی میں جب ٹرانسفارمر جلنے کی وجہ سے دو دن تک اس کے علاقے کی بجلی غائب رہتی ہے تو اس پیسے سے وہ اپنے لیے سکون خرید سکتا ہے بالکل نہیں وہ بچایا ہوا پیسہ اس کے بچوں کو اندھیرے اور مچھروں کی آزیت سے نہیں بچا سکتا چوری وقتی طور پر جیب بھاری کر سکتی ہے لیکن اس کا پیدا کردہ اجتماعی بحران گھوم کر واپس اسی فرد کو ہٹ کرتا ہے اور اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ گفتگو کر لی اور یہ سمجھ لیا کہ یہ کیسے بومرینگ کی طرح واپس آتا ہے لیکن اب وقت ہے کہ ہم اپنے اس نشست کے کینوس کو مزید وسیع کریں جی ضرور مصنف نے اس تحریر میں استحصال کے تصور کو محض گلی محلے یا ایک ملک تک محدود نہیں رکھا بلکہ تاریخ کے بہت بڑے کینوس پر عالمی سطح کے استحصال پر بھی روشنی ڈالی ہے بالکل انہوں نے نو آبادیاتی نظام کا ذکر کیا ہے ہاں کولونیل دور کی مثال دی ہے جس میں برطانیہ فرانس اور دیگر یورپی طاقتوں نے دنیا کے مختلف خطوں پر قبضہ کیا تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے مقامی وسائل کو بے دردی سے لوٹا اور اس لوٹ مار کے نتیجے میں انہوں نے وقتی طور پر ایک بے پناہ معاشی عروج اور عالمی شان و شوکت بھی حاصل کی تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں عالمی سطح پر فطرت کا یہ خودکار قانون فیل ہو گیا تھا اور مجرم فائدے میں رہے کا محض سرسری نہیں بلکہ بغور مطالعہ کرے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فطرت کا اصول وہاں بھی فیل نہیں ہوا اچھا ان نو آبادیاتی طاقتوں نے بظاہر تو بہت فائدہ اٹھایا دولت کے انبار اپنے ملکوں میں منتقل کر لیے لیکن اس منظم استحصال کی فطرت نے مقبوضہ علاقوں کے مقامی سماجی اخلاقی اور معاشی نظام کو مکمل طور پر برباد کر دیا صحیح اب جب مقامی سطح پر غربت اور ناانصافی حد سے بڑھی تو استحصال کے خلاف ایک فطری رد عمل پیدا ہونا شروع ہوا اسی تباہ شدہ نظام کے اندر سے بغافتیں مسلح مزاحمتیں اور آزادی کی تحریکیں جنم لینے لگیں Hmm. اب ان عالمی طاقتوں کے لیے ان مقبوضہ علاقوں پر اپنا قبضہ اور کنٹرول برقرار رکھنا ایک ناممکن اور معاشی طور پر انتہائی مہنگا چیلنج بن گیا ان نو آبادیاتی طاقتوں کا اپنا معاشی نظام اس مزاحمت کو کچلنے فوجیں بھیجنے اور جنگیں لڑنے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا یعنی وہ جو سارا پیسہ انہوں نے لوٹا تھا وہ ان بغاوتوں کو دبانے پر خرچ ہونے لگا بالکل بالآخر ایک وقت آیا کہ ان کے لیے وہاں ٹکنا محال ہو گیا اور انہیں وہاں سے نکلنا پڑا ان کا وہ وقتی معاشی عروج دیر پا تسلسل میں تبدیل نہ ہو سکا اور ان کی سلطنتیں سمٹ گئیں یعنی وہ اناج جو انہوں نے پوری دنیا کا استحصال کر کے اپنے گوداموں میں بھرا تھا وہ آخرکار بغاوتوں اور جنگوں کی صورت میں سڑنا شروع ہو گیا اور اس کی بدبو نے ان کے اپنے معاشی نظام کو کھوکھلا کر دیا بالکل درست تجزیہ ہے یہ اور کیا مصنف نے اسی عالمی اصول کو کسی طرح موجودہ دور کے مقامی ریاستی نظاموں سے بھی جوڑا ہے جی مصنف نے اس اصول کی مشابہت پاکستان یا اس جیسے دیگر ترقی پذیر ممالک کے اندر قائم استحصالی اور اشرافیہ کے انتظامی نظام سے بہت خوبصورتی سے دیے ہے مطلب مقامی سطح پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے ہاں جس طرح عالمی طاقتوں نے غیروں کا استحصال کیا اور وقتی فائدہ اٹھایا اسی طرح مقامی سطح پر بھی ایک استحصالی انتظامیہ یا اشرافیہ عوام کو دبا کر غیر منصفانہ پالیسیوں بدعنوانی اور اقربہ پروری کے ذریعے اپنے لیے اور اپنے طبقے کے لیے وقتی سیاسی اور بے پناہ مالی فوائد تو حاصل کر لیتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نظام کو اپنے قابو میں کر لیا ہے لیکن اس اندھے استحصال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ریاستی ادارے اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں میرٹ ختم ہو جاتا ہے اور معیشت کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں اور پھر وہی ہوتا ہے جو نو آبادیتی دور میں ہوا انتظامیہ کے اپنے ہی پیدا کردہ بحران جیسے کہ شدید معاشی زوال بے روزگاری افرات اور اس کے نتیجے میں پھوٹنے والے عوامی احتجاج اور مظاہرے خود ان کے گلے پڑ جاتے ہیں جب نظامی نہیں رہے گا معیشت کا پہیائی مکمل طور پر رک جائے گا اور ہر طرف افرتفری ہوگی تو یہ اشرافیہ اپنا منافع کہاں سے کمائے گی ان کی فیکٹریاں کون چلائے گا ان کا مال کون خریدے گا خلاف ایک فطری اور شدید رد عمل پیدا کرتا ہے اور انجام کار نقصان اسی کا ہوتا ہے جو وقتی فائدے کی اس اندھی دوڑ میں شامل ہوتا ہے آج کی اس تفصیلی بحث نے واقعی کئی الجھے ہوئے تصورات کو سلجھا دیا ہے اگر ہم سید جہانزیب آبیدی کے اس مضمون فطرت جرم اور استحصال پر مبنی آج کے اس پورے علمی سفر کا نچوڑ نکالیں تو بات بالکل صاف اور ٹھو ٹھوک ہے جی فطرت کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ممکن ہے چاہے وہ مادی دنیا میں اناج کے گلنے سڑنے کا معاملہ ہو یا انسانی زندگی میں ہمارے اخلاق نیت اور اعمال کا معاملہ ہو توازن بگڑنے پر سزا ضرور ملتی ہے ہر قسم کا ظلم فراڈ ناانصافی اور استحصال بظاہر کتنا ہی پرکشش اور منافع بخش کیوں نہ لگے وہ اپنے اندر ہی اپنی تباہی کا بیج رکھتا ہے اور اپنے خلاف ایک فطری اور خودکار رد عمل پیدا کرتا ہے شارٹ کٹس ہمیں منزل تک نہیں بلکہ ایک ایسی بند گلی تک لے جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے بالکل بہت بڑے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے بالکل یہ ہمیں رک کر یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں دفتر کے ماحول میں بازار کی لین دین میں یا سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں اور خود کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں وہ دراصل کتنا بڑا اور سنگین خسارہ ہے جی آج کی اس تیز رفتار اور معلومات سے بھری دنیا میں جہاں ہر کوئی آگے نکلنے کی دوڑ میں اندھا ہو رہا ہے سچی بقا صرف حقیقت پسندی اور اصولوں کی پاسداری میں ہے اس سے سال کی بنیاد پر کھڑی کی گئی کامیابی کی عمارت ریت کی دیوار سے زیادہ کچھ نہیں جو وقت کے ایک ہلکے سے دھکے سے زمین بوس ہو جاتی ہے آج کی گفتگو نے یقیناً ہمارے ذہنوں میں کئی نئے اور اہم دریچے کھولے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس فکر انگیز نشست کو سمیٹیں میں ایک بہت ہی اہم سوال اپنے تمام سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو تنہائی میں غور کرنے کی ضرورت ہے جی ضرور آج ہم نے اس تحریر کی روشنی میں یہ تو جان لیا کہ استحصال اور جرم کی فصل بلاخر سڑ کر تباہ ہو جاتی ہے اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور وہ دیر یا سویر مجرم کو لے ڈوبتی ہے لیکن ذرا تصور کریں کیا ہو اگر ایک پورا معاشرہ نسل در نسل اس سڑی ہوئی فصل کا اس کرپشن اور استحصال کا اس قدر عادی ہو جائے کہ اسے خالص اور تازہ اناج کی یعنی سچی اخلاقیات اور ایمانداری کی پہچان ہی نہ رہے یہ واقعی ایک خوفناک صورت حال ہے جب کرپشن کوئی جرم نہ لگے بلکہ ہوشیاری سمجھی جانے لگے تو کیا وہاں فطرت کا یہ اندرونی اور خودکار اصلاحی نظام اکیلا کام کر سکتا ہے یا پھر اس گہری غفلت میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو جگانے کے لیے کسی بہت بڑے اور شاید انتہائی تکلیف دہ بیرونی جھٹکے کی ضرورت پڑتی ہے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے بالکل آج کی اس تجزیے کے لیے بس اتنا ہی اس امید کے ساتھ کہ علم کا اور خود احتسابی کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا